اور یہ منافقین اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قسمیں مت کھاؤ تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو